کربلا نام ہے میرا کربلا نام ہے میرا کربلا نام ہے میرا کربلا موت کے سائے کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے کربلا خاک تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کی رفتار بدل سکتی ہے خسروی جبر یہاں کاشت نہیں کر سکتی خسروی جبر یہاں کاشت نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی میں کر بلا کر بلا کر بلا ہوں میں کر بلا ہوں میں کر بلا کر بلا کر بلا ہوں کر بلا ہوں کبھلا سب کو بھلا سب کو میں سر ہے مسلح میرا نام شبیر نے رکھا ہے مولا میرا میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں بو بلا کر بھو بلا کر بو بلا ہوں میں کر دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں قسمت ہر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں خود پہ مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں مرکز نور ہوں شمس کی تفسیر ہوں میں ہو نہیں سکتا میرے نور کا غم سر سورج میری آغوش میں اترے ہیں بہادر سورج میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں بلا ہوں بال نبیوں کی امانت کا اٹھایا میں نے اپنے ذروں کو ستاروں سے بڑھایا میں نے ایسے دربار شہادت کا سجایا میں نے فرش پر عرش نشینوں کو بلایا میں نے بے اجازت نہ یہاں سے کوئی رہبر گزرا لہو کا مجھے دے کر گزرا میں کر وہ بلا کر وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا کر وہ بلا وہ بلا ہوں مجھ کو ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے میرے ذروں سے حق کی صدا آتی ہے سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ قضا آتی ہے بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے جب سے عباس کے جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے میں کر وہ بلا وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر بلا ہوں میں کر وہ بلا وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر قبر میں جب بھی اترتی ہے کسی کی میت حکم معبود سے ہوتا ہے فشار تربت میرے مالک نے مجھے بخشی ہے ایسی قوت میں کفن میں جو رہوں خاک کے شفا کی صورت سختیوں سے اسے تربت کی چھڑا دیتی ہوں میں کو جلنے سے بچا لیتا دیتی ہوں میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں تر پر موسا نے بس ایک جھلک دیکھی تھی ہے مجسم یہاں موجود حسین ابن علی میرے مٹی کو بھلا تور سے نسبت کیسی باتیں کرنے وہاں اللہ سے جاتے تھے نبی میری سرحد میں یہ قانون بدل جاتا ہے یہاں شبیر سے ملنے کو خدا آتا ہے میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں وہ بلا وہ بلا وہ بلا ہوں کر وہ بلا ہوں میں نے عباس کے قدموں سے وفائیں لے لی اپنے قبضے میں زمانے کی ہوائیں لے لی رحمتوں نے میری بڑھ بڑھ کے بلائیں لے لی میری میٹی نے جو زہرا کی دعائیں لے لی رات دن مجھے ہوتے ہیں یہاں سور کے جاگے ہوئے سوتے ہیں یہاں میں کر بلا بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر بلا ہوں میری میراج کی تاریخ ہے ہجری وہ جو صدیوں سے تھی بے چینی میری ختم ہوئی میری تقدیر نے ہر کی طرح کروٹ بدلی میں نے مانگی تھی جو دولت مجھے شبیر نے دی اب میری خاک کسی اب میری خاک کسی تاج کی محتاج نہیں لین سے بڑھ کر تو کوئی تاج نہیں میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا کر وہ بلا کر وہ بلا ہوں بلا ہوں ابن زہران تکلم میرے بدلے حالات ہے میری راہ سے لپٹی ہوئی اب راہ نجات تخت بلقیس بنی ہے میرے ذروں کی زکا ایک پیاسے نے پلایا ہے مجھے آب حیا میری وادی پہ قیامت نہ گرائے گا خدا جیسی ہوں حشر میں ویسا ہی اٹھائے گا خدا میں کر وہ بلا کر کر وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا کر کر وہ بلا وہ بلا ہوں میں کر وہ بلا ہوں کر بلا نام ہے میرا